اور ان لوگوں نے بڑی زوردار قسمیں کھائی ہیں کہ اگر ان کے پاس واقعی کوئی نشانی یعنی ان کا مطلوب موجزہ آ گئی تو یہ یقیناً ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے ان سے کہو کہ ساری نشانیاں اللہ کے قبضے میں ہیں اور مسلمانوں تمہیں کیا پتا کہ اگر وہ موج سے آپ ہی گئے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے